لئیس نے یحییٰ بن سعید سے انہوں نے عمر بن کثیر بن افلاح سے انہوں نے ابو محمد المعروف بھی مولا ابو قطادہ سے روایت کی کہ حضرت ابو قطادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اور حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار پانچ سو سڑسٹھ